جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے ہاں کوئی بھی ہو جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے اللہ نے زندگی کے ساتھ موت کو بھی پیدا کیا ہے اللہ ہاں۔ بلکہ حیات سے پہلے موت بلایا تھا اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا ہے اور جب یہاں سے جانا ہے تو سمجھداری کی بات یہ ہے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے وہی ہے دنیا میں آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں جاتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے جانا ہے تو وہاں کچھ نہیں کرتا جہاں واپس لوٹتا وہاں کی تیاری کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا ہی کیا اس لیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنی آخرت کو بنائیں ہاں جو لوگ بھی آخرت کو چھوڑ کر جس میدان میں بھی محنت کر رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تو ٹوٹے اور نقصان دہ ہے انسان رفیع خسر کہ جتنے دنیا میں انسان ہے یہ سب کے سب اپنی محنت کر رہے ہیں اپنی جگہ پر لیکن یہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں جس میدان میں محنت کر رہے ہیں مال ملک و مال کے میدان میں یا دنیا کی دنیا کی تعلیم کے بارے میں اور ڈگریوں کے بارے میں جہاں جہاں بھی جو محنت کر رہا ہے یہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں ہاں نقصان سے اور بربادی سے بچنے والے وہی ہیں جو آخر کی تیاری کریں گے اس لیے آگے وہی بتایا جس جو آخر میں کام آنے والی چیزیں ہیں دنیا میں جتنی انسان ہیں اور دنیا میں جتنی قومیں ہیں یہ تمام کے تمام اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے موت کا کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بھی سبھی سب کے سمجھ میں ہے کہ موت تو ہمارے قریب آ رہی ہے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں چاہے وہ اس کو سمجھے اور اس کو میرے دوست یاد رکھے نہ رکھے آج بولا ہوا انسان ہے کہ مجھے مرنا ہے آج انسان موت کو بولا ہوا ہے جس کی بنا پر بغاوت زندگی پر آیا ہوا ہے تو سب بھی دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ایک دن مرنا ہے موت کا کوئی ممکن نہیں اور اس بات کو بھی تمام کب اتفاق سے کہہ رہے ہیں کہ جو مرے گا دنیا یہی چھوڑ کے جائے گا جو کچھ محنت کر کے دنیا میں حاصل کیا ہے اسے یہی چھوڑ کے جائے گا اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جائے گا کوئی جاتا ہے لے کر ارے بولو تو صحیح نہیں ہم لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں جن دکانوں کاروبار میں ہیں وہ ہم سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھی چھوڑ کے چل دیے وہ ہاں اور یہ جتنی بھی چیزیں مکان اور جتنے کاروبار ہیں یہ اپنی زبان حال سے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے ہمارے ہمارے مالک کوئی اور تھے وہ گئے چھوڑ کے تم کو بھی جانا ہے تم نہیں رہو گے تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے ہاں۔ تو جو دنیا سے جائے گا دنیا یہیں چھوڑ کر جاتا ہے اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جاتا اور تیسری ایک بات یہ بھی سب کے درمیان میں متفق ہے کہ جو مر کر جائے گا جو کچھ اس طرح دنیا میں کیا ہے سب سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائے گا اپنے اعمال اپنے امان میں سے کچھ چھوڑ کے نہیں جائے گا سب اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ہاں دنیا کے انسان دنیا کی تمام قومیں اس بات تو یہ دوستو جنت اور جہنم یہ دونوں سب سب مذاہب میں کئی کسی نہ کسی درجے میں اس کو سبھی سبھی مانتے ہیں کہ جنت اور جہنم مرنے کے بعد ہے اور انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ وہاں پر جائے گا اور حالات پر حالات حالات برداشت کرے گا چاہے کوئی بھی کسی لائن سے بھی کہتے ہوں یہ تو ہر انسان اپنی اپنے اعمال کو لے کر ساتھ جائے گا ہاں اس لیے میرے دوستوں سمجھداری کی بات یہی ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری میں لگا رہے ہیں ہر وقت اس کو آخر کی جگہ پہ ہونی چاہیے ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور اپنی امتوں کو یہی بات بتائی ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں انسان فنا نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے یا تو ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ جنت میں جانا ہے یا پھر اللہ کی غزب کی جگہ جاننے میں جانا ہے تیسری جگہ نہیں ہے وہاں ہر انسان کو ان دو جگہوں سے کسی ایک جگہ پر جانا ہے اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے اپنی امتوں کو یہ بات بتائیے جنت کا راستہ کیا ہے جہنم کا راستہ کیا ہے یہ بات سمجھائی اور نبی نے تو جنت کا راستہ دکھا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اس پر چلو تاکہ تم آخر کی اپنی زندگی میں راحت آرام سے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے ہاں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ شام اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دو دو ٹھکانے ہیں ایک ٹھکانا جہنم اور ایک ٹھکانا چند ہے فاما منتفہ و اثر حیات دنیا الجحیم مائی الماوا کہ جو لوگ دنیا میں سرکشی کی زندگی گزارتے ہیں خواہشات کی زندگی اللہ کی نافرمانی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں وہاں سے حیات دنیا کی جن دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہونے آخرت پر یعنی اپنے امان کو بگاڑا اپنے یقین کو بگاڑا اپنے خالق اور مالک سے اپنے تعلق کو بگاڑا ہاں۔ یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے رات کے بیان میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہی اپنی امت کو فرمایا کہ جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کو ترجیح دو اس زندگی پر جو زندگی ایک دن تمہاری ختم ہو جائے گی جو دنیا تم چھوڑ کر جاؤ گے جس دنیا کو اللہ فنا کر دے گا اس دنیا کی زندگی پر تم آخر کی زندگی کو ترجیح دو جو ہمیشہ رہنے والی ہے آخر کو بناؤ تو یہ جو ہے دوستو دنیا کی زندگی کو سامنے کے چلنے والا انسان یہ اپنی زندگی کو اللہ کی سرکشی میں گزارتا ہے ہر دنیا میں جو کچھ فساد ہے اسی کا ہے آخر بھلے ہوئے ہیں اور دنیا دنیا طلبی کی زندگی اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور دوسرا گروہ دو سو عن الخا مربی قن هي الماوى نہ دوسرا راستہ کیا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے مقام ربی جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے نافرمانی سے بچے گا ہاں نافرمانی اللہ کی نافرمانی یہ بہت انسان کے لیے نقصان دہ اور ہلاکت کا راستہ ہے اس لیے کہ دنیا کا پورا نظام چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے اس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اس کا خالق بھی ہے اور اس اس کا مالک بھی ہے چاہے دنیا انسانوں کے ہاتھ کا اللہ دے دی ہے لیکن اس پر پورا کنٹرول تو ایک اللہ ہی کا ہے ہاں اللہ قرآن پاک میں یہ کہہ رہا ہے کان کھول کر سن لو دنیا کے انسانوں اس پوری کائنات اس پوری مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہے اور جیسے خالق ایک اللہ ہے تو اس کا مالک بھی ایک ہی اللہ ہے اللہ الخلق والامر اس پوری دنیا میں ایک اللہ ہی کی چلے گی کسی کی نہیں چلے گی تو ہو گئے ہیں جتنے بھی ہیں ہم یوں کر لیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا فرعون کے پاس حکومت تھی وہ اپنی حکومت کے نشے میں ہاں رب ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا تھا اور دعوے بھی کر رہا تھا دیکھو یہ یہ نہر یہ دریا میرے نیچے سے بہتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو میں سب کو میں کرتا ہوں اللہ نے اس اس, اس, اس, کے اس دعوے کو دنیا ہی میں جھوٹا کرا دیا کہ تو, تو کرتا ہے تو ہم موسا کو پیدا کریں گے روک تو کیا کر سکتا ہے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حضرت موسا کو پیدا کریں گے اور حضرت موسا موسا اس کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے اور اس کو پتہ بھی چلا نجو میں نے خبر بھی دی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو اس نے اپنی حکومت کے نشے میں تدبیر سوچی کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں اور اس میں جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو ذبح کر دو ہزاروں بچوں کو ذبح کیا اس نے اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ تیرے ملک میں پیدا ہوگا اور تیرے محل میں اس کی پروش ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ تھا قرآن پڑھو قرآن چاہیے مسلمان سب پڑے گا اخبار پتہ نہیں گھنٹوں تک پڑھتا رہے گا حالانکہ جانتا ہے اتنا خبریں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن صبح نماز پڑھ کے نکلے گا مسجد سے تو بغل میں دبا کے جائے گا اخبار اور گھنٹوں پڑھتا رہے گا اور اسی کو بولتا رہے گا اسی کو بولتا رہے گا اسے جو بولنا وہ بولتا نہیں اللہ کو بولنا چاہیے اللہ کے قدرت کو بولنا چاہیے آخر کو بولنا چاہیے یہ نہیں بولتا دنیا میں جھوٹ ہی پھیلتا ہے دنیا میں جتنا بری برائیاں اور جھوٹے نظام چل رہے ہیں اس مسلمان کی غفت کی بنا پر ہو رہے ہیں کہ اس مسلمان نے حق کو بولنا چھوڑ دیا اس مسلمان نے حق کی دعوت کو چھوڑ دیا اس مسلمان نے اللہ کی قدرت کو بولنا چھوڑ دیا اس مسلمان نے اپنی نبی والی زندگی کو دنیا میں زندہ کرنا چھوڑ دیا ہاں صحابہ پاک علیہ صاحب اسلام کی بحثت سے پہلے دنیا میں نظام دھرم برم تھا بہت فساد تھا بہت ظلم و ستم کی زندگیاں چل رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صاحب تشریف لائے آپ نے ایک محنت دنیا میں چلائی زندہ فرمائی اور آپ نے اپنے صحابہ کو اس محنت پر لگایا اٹھایا جب وہ میں نے زندہ ہوئی اور میں نے شروع ہوئی اور صحابہ نے اس کے لیے جانے والے قربانی دینا شروع کی تو دنیا سے ظلم کی جگہ انصاف زندہ ہوا ظلم ختم ہوا بے حیائی بے شرمی ختم ہوئی ایک دوسرے کو ستانا ختم ہوا اور دنیا میں میرے بھائیوں حیا شرم عفت پاک دامنی بھائی چارگی ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے عدل و انصاف دنیا میں یہ زندہ ہوا اب اس محنت کے نتیجے میں آج کے مسلمان دنیا میں ہر لائن کی ہر لائن کی محنت کو اختیار کرتے ہیں نئی محنت اختیار کرتا یہ مسلمان تو اپنے نبی والی محنت کو نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس کے گھر میں بھی ہر قسم کا فساد جا رہا ہے جس مسلمان کے گھر سے اور جس مسلمان کے وجود سے دنیا میں حق پھیلتا تھا انصاف پھیلتا تھا حیا شرم عفت اور پاک دامنے کی زندگی زندہ ہوتی تھی آج اسی کے گھر میں یہ سب کچھ آ رہا ہے اپنے نبی والی محنت کے چھوڑنے کے بعد میں میرے بھائی ہو سمجھدار آدمی وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے آخرت اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سنیاسی بن جائے یہ نہیں ہے دنیا میں جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں یہ مسلمان چلا چلے گا لیکن دنیا والوں کی طرح نہیں ہاں جو غیر جو غیر میں دوستوں جو ایمان والے نہیں ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں ان ایمان والوں کا مقصد صرف دنیا ہے زندگی میں وہ اپنی دنیا کو مقصود بنا کر چل رہے ہیں مسلمان دنیا کے ان تمام شعبوں میں ضرور چلے گا لیکن اس کا مقصد یہ دنیا نہیں ہوگی اس کا مقصد آخرت ہوگی کہ چاہے جس شعبے میں ہو چاہے تجارت میں ہو زراعت میں ہو ملازمت میں ہو سیاست میں ہو جو زندگی کے جس شعبے میں جائے گا وہ دنیا کے لیے نہیں جائے گا وہ تو آخرت کو سامنے کے چلے گا آخرت کو سامنے کے چلنے کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلے گا اب کے پیارے نبی علیہ صاحب السلام نے زندگی کی ان تمام شعبوں میں چلنے کے جو راستے اور جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو شام میں رکھ کر چلے گا یہ دنیا کے نادام اور نادام اور اندھے انسانوں کے طور طریقوں کو لے کر نہیں چلے گئے اس کا مقصد آخرت ہے دنیا نہیں ہے اس لیے وہ اپنے دکانداری میں بےمانی نہیں کرے گا وہ ایمانداری سے چلے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا دنیا کما رہی زیادہ آ رہی ہے وہ یہ دیکھے گا کہ میری آخت بن رہی نہیں بن رہی یہ اپنے کاروبار میں نماز نہیں چھوڑے گا کیونکہ نماز کے چھوڑنے سے میری آخت برباد ہو جائے گی جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ آپ میری آخت برباد ہو جائے گی خلاف وعدہ خلاف ہی نہیں کرے گا کیوں آخر برباد ہو جائے گی کسی پر ظلم نہیں کرے گا کیوں میری آخر برباد ہوگی یہ اپنی دنیا کے جس شعبے میں بھی ہوگا اس شعبے میں میرے بھائیوں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے ریاض کے ساتھ چلے گا اجاخت بنے اور یہ بات بھی صاف ہے کہ جس کی آخر بنے گی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا دنیا کی زندگی میں بھی آدمی اپنے مال اور پیسے اور اپنی دنیا کے کوڑیوں اور ٹھیکروں کی بنیاد پر راحت نہیں پائے گا راحت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے راحت دینے کا ضابطہ میرے دوستو آمال صالحہ ہے قرآن میں اللہ نے اپنے دو دو ضابطے قرآن میں بیان کیے ہیں ہاں بنا عامل ہے ملتا ان سا ہوا مومن پر نوحین جو بھی مرد عورت ہو جہاں کہیں بھی ہو ہاں دنیا کے جس ملک میں بھی رہتا ہو جس پوزیشن میں رہتا ہو ایک حساب کرنا کا یہ ہے کہ جو بھی میرا بندہ یا بندی اپنے ایمان کو کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے ایمان کی پونجی کو بناتے ہوئے میرے میرے احکام والی زندگی گزاریں گے نیک عمل کریں گے ایمانی صفت کے ساتھ نیک عمل کریں گے میں ان کی زندگی کو ضرور بھی ضرور خوشگوار اور پاکی بنا دوں گا چاہے بھی کوئی بھی ہو مالدار ہو غریب ہو دیہاتی ہو شہری ہو اس ملک میں رہتا ہو کسی ملک میں رہتا ہو ملکوں کے بدلے سے زندگی نہیں بنتی زندگی تو بنے گی زندگی کے بدلنے سے ہاں ہر جی مسلمان کا یہ سوچ کر میں اس ملک سے وہاں جاؤں گا تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے تیرے حالات اچھے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اس کا ضابطہ یہ کہ تو صحیح ہو جا اللہ تیرے حالات صحیح کر دیں گے اس کے بعد بھائی میر عزیز ہو یہ دین کی عظیم محنت اس کے لیے ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد مسلمان سمجھے اور جس محنت پر اللہ کے نبی سے ڈال کر گئے ہیں اس محنت پر اپنی جان اور مال کو کھپائے تاکہ اللہ خوش ہو کر اس کی زندگی بھی بنا دے اور اس کی محنت پر خدا دنیا میں خیر اور بھلائی اور حق کو دنیا دنیا میں زندہ کر دے اور غالب کر دے حق غالب ہوگا اللہ کے غالب کرنے سے اور اللہ کے ہاں حق کو غالب کرنے کا ضابطہ جو ہے حضور پاک علیہ صاحب کو سلاح والی محنت ہے ورنہ غلط زندگی گزارنے والے بغیر ایمان والے ہر زمانے میں زیادہ رہے ہیں صحابہ کے زمانے میں بھی جو ایمان ایمان والے نہیں تھے ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن بات صحابہ کی چلی دنیا میں بات صحابہ کی چلی دنیا سے ظلم شتم مٹا اب تو انصاف آیا دنیا میں خدا کی تاج اور زندگی زندہ ہوئی انسانوں میں ہاں آج بھی وہی ہے اگر آج بھی مسلمان اللہ کے پیارے نبی علیہ صاحب السلام جو محنت دے کر گئے ہیں اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہر مسلمان اپنی محنت اس پر لائے اپنی محنت کو بدلنے کی ضرورت ہے ہر جگہ کاروبار میں ہر جگہ ہے ہماری محنت کیا ہے ہماری محنت ملک و مال نہیں ہے دنیا کی چیزیں نہیں ہے ہمارا ہماری محنت ایمان و امان ہے ہم اپنے ایمان و اعمال کو بناتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چلیں گے اور اس ایمان و اعمال والی زندگی دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے جانے والے قربانی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ کا ایگزامپل یہی ہے کہ جو بھی ایمان بناتے ہوئے اپنی ایمان کی سلامتی حفاظت کرتے ہوئے آمانے صالحہ کریں گے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہاں عورتوں کو اللہ کے حقوق کے خلاف دنیا کی دنیا کے موجودہ موجودہ معاشرے کو سامنے رکھ کر انہیں میں تو چلانے سے ان کی زندگی نہیں بنے گی اس پر تو ظلم ہو رہا ہے یہ تو گھر کی مرے گا تھی ہاں۔ اس کی زندگی بننے کا ضابطہ بھی خدا نہیں بیان کر رہا ہے منا انسان مرد عورت میں سے مرد عورت جو بھی اپنے ایمان کو کی حفاظت کے ساتھ اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اپنی زندگی کو اللہ کی داد بدی بنا کر زندگی گزاریں گے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی خوشگوار زندگی دیں گے یہ ہوگا اور دوسرا ضابطہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من آغان ذکری بہن لہو معیشت دن کا کہ جو بھی چاہے مالدار ہو غریب ہو چاہے کسی ملک میں رہتا ہو اللہ کی تاج سے اعراض کرے گا من آوان ذکری میری اطاعت سے جو بھی اعراض کرے گا فہم لہو معیشت دن کا اس کے لیے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے آج دنیا میں زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو ہاں دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے نا وہاں کپڑے کالے ہیں ہاں کہیں بھی جاؤ کپڑے کالے ہیں ایسے دنیا میں کہیں بھی جاؤ سب سب پریشان ہیں زندگی پریشان والی اختیار کی ہے مال والوں کے ملکوں میں جاؤ پیٹرول والوں کے ملکوں میں جاؤ کہیں بھی جاؤ اور چاہے کتنا مال کماؤ لیکن زندگی پریشانی والی ہے پریشان ہے دعا کرو جو کہتے ہیں دعا کرو خصوصی خصوصی دعا میں ہم نے یاد رکھیے تو خصوصی دعا تو ہی کرتے دے اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا ان کا اس کا حصہ اللہ کے نیک بندوں کے دعاؤں میں بھی نہیں ہے کیسے حالت بدلیں گے اس وقت آپ حساب لگائیں تو آج مسلمان ستر فیصد مسلمان بے نمازی ہے اور بے نمازی کے معنی ستر مسلمان اکبر قبائل کے مرتکب ہیں نماز کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے جتنے بڑے گناہ سمجھ رہے ہیں آج کل ہم لوگ اللہ دین اللہ نے جس کو بڑا گناہ کہا ہے ان سب بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے جس کو مسلمان گنا بھی نہیں سمجھتا بچہ چوری کرے گا تو باپ ایک تو خوش ہو جائے گا گھر سے نکال لوں گا اور نماز نہ پڑھے تو کچھ بھی نہیں کیا کرے بچہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو غصے ہوگا اور وہ حکم الحاکمین ان سب سے بڑا جو حاکموں کا حاکم ہے اس کا نافرمان فرمان گھر میں ہے اور باپ کو کوئی پرواہ نہیں دنیا میں جا بھی جاؤ تو بھی اور معاملہ میں دوست ہے کہ اگر تیس فیصد مسلمان نمازی ہے تو ان کی نمازی بھی صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور صحیح نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی نماز دعا دیتی ہوئی آتی ہے آسمان پر اور جب آدمی نماز صحیح نہیں پڑھتا ہاں۔ تو پھر یہ نماز بد دعا دیتی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے اچھا دعوت تفریح کی اس محنت میں چھ نمبر ہیں پہلا نمبر ایمان ہے دوسرا نمبر نماز ہے یہ دو نمبر بنیادی ہیں دو نمبر کے معنی کیا ہیں دو نمبروں کو محنت کر کے اس کو صحیح کرنا ہے پہلے ایمان جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان نہیں ہے میں دوست مطلوب اللہ کا جو ایمان مطلوب ہے وہ تو صحابہ والا ایمان مطلوب ہے قرآن پاک میں اللہ یہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وہی دقیر بن کما امن اناس اور محسن صاحب دکھ رہے ہیں کہ انداز سے مراد حضور کے صاحب آئے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے یہ لوگ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ ایمان ایمان بلغ اللہ کے قدرت پر ایمان آج تو ہم تو جہاں سے دیکھتے ہیں وہیں سے بولتے یہیں سے ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے جو کچھ دنیا میں ہوا خدا کی قدرت سے ہوا اور جو کچھ ہو رہا وہ اللہ کی قدرت سے ہی ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوگا کسی سے نہیں ہوگا اس پوری دنیا کے جو اسباب اسباب ہیں ان اسباب کے پیچھے تو اللہ کی قدرت کارگر ہے اگر دوا سے صحت ملتی تو سب اچھے ہو چاہیے اور نظرے میں جتنی مرتے سب دوا پیتے اتنے ہی مر رہے ہیں تو جس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں صحت ہے مسلمان کا بچہ وہاں تو جاتا نہیں اللہ سے دعا کرتا نہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جا ملک شور کے دوسرے روپے جا کے علاج کرے گا لیکن نبی کی بات کو نہیں سمجھے گا کہ نبی نے کیا کہا ہے دوا کرنے سے انکار نہیں ہے لیکن دوا پر اعتماد کر کے چلنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اعتماد تو اللہ پر ہونا چاہیے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے جب شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر دو رکعت نماز کر کے اللہ سے کہے کہ اللہ میں نماز تو کر رہا ہوں باقی شفا تو آپ دینے والے ہیں آپ شفا دے دیجیے ایسی دنیا میں واقعات ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تمہیں کینسر ہے اب اب زیادہ دن تم نہیں جیو گے اور وہ اللہ کی بندی ریک ہوتے ہیں بس انہوں نے اپنا اللہ سے معاملہ جوڑ جوڑنا شروع کیا کہ اللہ میاں تو تیرے ہاتھ میں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں باقی تو سے کون روک سکتا ہے تو ہمیں شیوا دے تو ان کی ان کی اللہ کے ساتھ دوستوں دعا کی بنیاد پر اللہ نے انہیں اس بیماری سے شفا دی ہے ایسا نہیں ہے یہاں تو یوں ہو جاتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا سب کورونا میں سب سب کی زبانیں وہی تھی جو ان کی تھی کبھی مسلمان نہیں کہا غلط ہے مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی کرے گا تو ہوگا بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور صحت اور تندرستی بھی اسی کی طرف سے ہوگی جب یہ بولتے ہیں کہ بھی وہی بولتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور خاص کر کے تبلیغ والے اگر یہ بولیں تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ کیا ہے اب تک تو اللہ کرتا تھا اب کو کوئی دوسرا کر رہا ہے گھر <coughs> میں بیٹھ جاتا ہے گھر میں گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف لوٹو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس اللہ کی بھائی اس کو کو ہو گئی ہے کون ہے کوئی شرم نہیں آتی فوٹو لیتے ہوئے ابھی آخر آخر بول رہا تو آخر تو آخر قیامت میں اللہ کہے گا اس میں اتنے جان ڈال تو کیا کرو گے میں آئے اور فوٹو ڈے رہے ہیں اور کوئی روکتا بھی نہیں ہے میرے بھائی میرا جی ہو دنیا کی انسانوں کی زندگی کے حالات بدلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ دنیا کے انسان اپنے آپ کو بدلے ہیں مسلمان اپنی زندگی کو بدلے اور مسلمان اپنے مقصد زندگی پر آئے صحابہ کے پاس دنیا کے اعتبار سے حالات پودے تھے فخر و فاقہ تھا لیکن صحابہ نے اپنے آپ کو صحیح محنت پر ڈالا اور صحیح زندگی پر آنا شروع کیا ایمان اور ایمان زندگی اپنے اندر میرے دوستوں زندہ کر کے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے ان کے دنیا کے حالات بھی خدا نے اچھے کر دیے تنگیوں سے نکالا جو تنگیوں میں تھے اپنے گھر میں فاقی زندگی گزارتے تھے وہ ہزاروں کو کھلانے والے بن گئے اللہ نے ان کی ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دی زندگی میں برکت آج تو پچاس سال تیس سال کا جوان بڑا دکھتا ہے اور ان کے گوڑے سے گوڑے آج بھی جوانوں جیسے تھے طاقت اور قوت خدا نے ہر چیز میں برکت طاقت نے قوت اور میں دوستوں عمر میں برکت چھوٹی چھوٹی عمر میں کتنے بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے ان کے مالوں میں برکت ایک شادی ایک شادی کے باغ میں سال میں دو مرتبہ مہرا دیتی ہے کھجور اور صحابہ کے باغات میں اتنی برکت ڈال دی تھی اللہ نے کہ صحابہ اپنے کھجور کے درختوں سے کھجور اتارتے رہتے تھے کھلاتے رہتے تھے اور آتے رہتے تھے آج برکت نہیں ہے کثرت ہے پیسے زیادہ تو آ رہے ہیں باقی بس کام ویسے پیسے ہی ہے بولے جانے کم آتا ہے بچے بھی کماتے ہیں عورتیں بھی کم آتی ہیں برکت نہیں ہے کثرت ہے اس لیے برکت کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے برکت کے بعد اللہ میں کہہ رہے ہیں اگر آبادیوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اللہ سے ڈر کر خدا کی منع کردہ چیزوں سے رکیں گے تو اللہ ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا لفتحنا علیہ برکات من میں نے والا آسمان سے ہاں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں ولو ولو مقام مقام ان اگر یہ لوگ یہ نسارا کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تو انجیل اور توڑے جو ان پر اللہ کی تو کتابیں اتری ہیں اور ان کے ان کے زمانے میں قرآن پاک جو اللہ نے اتارا ہے اگر یہ لوگ اس کی اس, اس کی پیروی کریں اور اس کو زندہ قائم کریں تو اللہ انہیں اوپر سے اور نیچے سے کھلائے گا مقام اور معاون تارا جائے بات لاکر کرمن بہت تو یہ اوپر سے بھی کھائیں گے اور منتحم اور نیچے سے بھی اللہ کے لائے ہاں اللہ اللہ ہے ساتھ کا ہی اللہ کا ہے آگے بتا کیا ہے جو نماز پڑھنے جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا یہ نہیں سمجھتا کہ نماز چھوڑوں گا تو برباد ہو جاؤں گا یقین کا دیوار ہے اور ماحول کا اثر ہے ماحول میں یہی چیزیں ہیں چوبیس گھنٹے مسلمان کی زبان پر یہی ہے اس سے کہتے ہیں جماعتوں میں نکلو جما دین کی محنت کو زندہ کرو مقام پر رہ کر بھی روزانہ وقت نکالو اور ایمان کو بولو حضور پاک سلا تو السلام یہ فرمایا تھی حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں جب جدید ایمان کو تم اپنا اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو صحابہ کو تو کرنا ہی ہوتا ہے ہمارے جیسے نہیں سنو چلو وہ سنتے تھے کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ہے تو صحابہ نے فوراً پوچھا کئی کہتے تو ایمان آنا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کیسے کریں ہمارا ایمان تازہ کس سے ہوگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو کشت سے کہو کشت سے بولو اسے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا دعوت تو یہ روزانہ کہتے ہیں نا ڈھائی گھنٹے نکالو ہمارے پاس ڈھائی گھنٹے نہیں ہیں ہمارے پاس اللہ کے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور اپنے ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں ڈھائی گھنٹے مانگ رہے ہمارے بڑے کم سے کم زیادہ جتنا ہے خوش نصیب ہے وہ مسجد کے پاس مسجد کو مسلمان وقت دینے تیار نہیں ہے محنت مسجد والی محنت کے لیے کہ اپنی مسجد کی محنت کو بڑھاؤ اور اپنے مقام پر رہ کر اپنا قیمتی وقت نکالو فرصت کا ہے کام دعوت کا کام فرصت کا نہیں ہے فرصت کا کام تو دنیا ہے صحابہ کا یہاں یہ تھا اس سے فرصت ملے گی تو کریں گے دنیا اللہ تعالیٰ گھر پہنچے تو گھر پہنچے تو حضرت نے کہا کہ علی بچے رو رہے تھے اگر اسے بھوک کے مارے کہا بچے کیوں رو رہے ہیں کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں بھوک کے مارے بچے رو رہے ہیں اچھا حالانکہ مندر میں ہے لیکن مسجد لبی کے تقاضے اتنے تھے کہ مزدوری کے جانے کی فرصت نہیں تھی وہ تقاضو نہیں ہے کچھ چلو جی، مزدوری کرنے جائیں گے اب وہاں سے صبح کو مزدوری کے چلے یہودی کے باغ باغ میں کو پانی پلانے کے لیے مزدوری کیا ہو گئی کہ جی ایک ڈول کھینچو گے ایک کھجو ملے گی اور دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اپنے کہ یہاں رہیں گے روئیں گے تو یہ پریشان رہیں گے میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں وہاں کھیلیں گے تو پانی کھینچنا شروع کیا کھجور دینے شروع کی دو چار کھجور تو بچوں کو دی ہے وہ کھا کھا کر کھیلنے لگے اپنی مزدوری شروع کی یہاں تک کہ چلو کے برابر کھجور جمع ہو گئے تو اپنا کھجور باندھ کر چلنا شروع کیا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا نہیں کہتا ہے ابھی اور پانی پلانے کی ضرورت ہے اب ایک ایک کی وجہ دو کھجور دوں گا پلاؤ کہ نہیں ہماری ضرورت پوری ہو گئے نہیں تو ان کے یہاں تو دنیا دنیا فرصت کے وقت میں ہے کام ہمارا اللہ کا دین ہے ایمان ہے اللہ کی تعداد ہے اللہ کی مسجد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا دنیا میں زندہ کرنا یہ ہمارا کام ہے ہم کو تو ہمارے بڑے رو رو کے اللہ سے اللہ سے مدد اللہ کیا یہ سیرے نبی کی محمد تو بہت مشہور ہے دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اگر یہ دسواں حصہ دے تو تو ان کو اس کو قبول کر کے انہیں ہدایت دے دے تو دسواں حصہ لگوا ہوئی کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا دسواں حصہ تو ڈھائی گھنٹے کم سے کم ہے لیکن اس مجمے میں اگر آپ پوچھو گے نا کہ ڈھائی گھنٹے پابندی سے کون لگ رہا ہے تو آپ کو نہیں ملیں گے بہت کم کہتے ضرور ہے ڈھائی گھنٹے ڈھائی گھنٹے لگتے نہیں ہیں کہ ڈھائی گھنٹے روزانہ اپنے پابندی سے اپنا قیمتی وقت نکالو قیمتی وقت بولے جو دکان سے لگتا ہے قیمتی وقت وہ ہے جو دین کی محنت میں لگتا ہے اللہ کی طاقت میں لگتا ہے اللہ کے ذکر میں لگتا ہے خدا کے لیے خدا کی مخلوق کی خدمت میں جو لگتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے آج کا مسلمان تو قیمتی وقت کہتا ہے دنیا دنیا کے بیچ جو لگتا ہے چلو تم قیمتی اس کو کہتے ہو اس سے نکالو لیکن ڈھائی گھنٹے نکال کر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ڈھائی گھنٹے کب دینے ڈھائی گھنٹے اس وقت دینے جس وقت میں محلے کے لوگ تمہیں اپنے گھروں پر ملے اور ان کی ملاقات ہو سکے ایسے اپنا فارغ کرو ہمارا حال کیا ہے گھر ملتے تھے گھر ملتے نہیں تو گھر میں جب ملے تب جا تمہارے دنیا کے کاروبار میں پیسوں کی میز دوست تو تمہاری وصولی کرنی ہو اور اس کی گھر جاؤ نہ نمیر سے کیا کہو گے کب ملیں گے یہ کہو گے نا کب ملیں گے وہ کہیں گے دو ڈھائی پہ جائیں گے گھر تو تم اپنا دو ڈھائی گھنٹے بس فارغ کے جاؤ گے تو اللہ کے دین کے لیے مسلمان کی ملاقات کرنی معمولی چیز ہے ارے مسلمان کسی مسلمان کو اللہ کے لیے مل نہیں جاتا ہے تو جب وہ ملنے جاتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس کے لیے بفر کی دعا کرتے ہیں مسلمان کو اللہ کے لیے ملنے گیا ہے مسلمان مسلمان کو اللہ کے لیے جب ملتا ہے اور مسافر کرتا ہے تو ان دونوں کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے خدا محدود کر لیتے ہیں ماحول کی ہے اللہ کے لیے جب نکلتا ہے گھر سے تو آسمان سے فرشتہ دعا دینا کا شروع کر دیتا ہے کہ تو اللہ کی نسبت پر نکلا ہے تیرا نکلنا مبارک فرشتہ کہتا ہے ہاں ٹپتا اور ٹپتا منشا کا اور تو نے تو اپنا گھر جنت میں بنا لیا یہ معمولی چیز ہے محنت کرنا ڈھائی گھنٹے اللہ کے لیے نکالنا اور ہر مسلمان کے گھر جا جا کر ملاقات کرنا اللہ کے لیے یہ تو بہت بڑی چیز ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں یوں ہمارے ساتھیوں سے کہتے تھے جب کافڑے جاتے تھے تو حضرت کار میں ایک بات پوچھتے تھے مجھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقوں میں سو فیصد دمازی بن گئے سو فیصد دمازی بناؤ ہاں یہ سو فیصد مسلمان سے ملاقات ہوگی گھر گھر کی گھر گھر کی ملاقات آپ مسلمان سے ملنے جب گھر جائیں گے نا تو اب اس کی دل میں اہمیت آئے گی مجھے گھر مل جائے بازار میں تو ملنے کی عادت ہے لیکن جب گھر میں جاؤ گے تو وہ کہیں گے میرے گھر آئے ہیں وہ آئیے بیٹھیے اور آپ کی بات کو اب سنیں گے کہ مجھے کہنے کے لیے آئے ہیں مجھ سے کہا جا رہا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ آپ بار بار گھر میں جب جائیں گے نا تو گھر کی عورتیں بھی کہیں گے اتنے دنوں سے ملنے میں آ رہے ہیں تم جانتے نہیں کیوں ہاں تم انہیں گھر زیادہ بات کرو گے تو گھر میں بھی بیٹھی ہوں گی ان کو بھی تمہاری آواز آواز تو وہاں بھی پہنچے گی گھر گھر کی ملاقات میں تو پوری بات سمجھانی ہے کھڑے کھڑے بات نہیں کرنی ہے اس سے پوچھ کر کے بھائی کوئی تمہارے پاس کچھ بیٹھنے کی جگہ ہونا جہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہے ہاں اور بات کرنے کا طریقہ جیسے سوالی ہوتا ہے اس طریقے سے بات کی جائے سر بھائی صاحب کہتے ہیں کہ تم گش کو گش گش میں گش جاتے جا کے تو گش پہ بات کیسے کرنی اور کیسے بھائی کو سمجھانا جس کو سمجھ نہ ہو تو گدا گداگر جو ہوتے ہیں ان سے سمجھو گھروں میں جو بھیکنے بھیک مانگنے آنے والے آتے ہیں آپ صرف جاتے ہو کہ یہاں یہاں باہر نکلو گے تو باہر نکلنے کے بعد تمہارا بچہ آ کر بھیک مانگ دے دے چلو دے دیں چلو گے تم چلو گے غصہ کرو گے تو ناراض نہیں ہوگا اور یہاں تک کہ پیر پڑے گا یہاں تک کہ آپ کہو گے اچھا پہلے اس کا نام کشت کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا کر محتاج بندوں سے بات کرنا آجزی اور منت سماجت کے منت سماجت کے تر پر میں بس بات کرنا ایسی منت سماجت کرے کہ مسلمان کا دل نرم ہو جائے گی یار اتنی میری میری اتنی خوشامد کر رہے ہیں وہ ہماری بات پر لمبے کہہ دے ہاں محتاج بن گئے میں محتاج وہ نہیں ہے میرا کوئی ایسا اس پر نہیں ہے اگر یہ میری دعوت پر آ جائے گا تو میری آخت بن جائے گی اگر یہ نماز میں آ گیا تو میری آخت بن جائے گی اس کا مجھ پر احسان ہوگا ہاں اگر میں شیٹ بھی ہوں اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں میرا نوکر ہے تو وہاں میں شیٹ ہونے کی ایسے بات نہیں کروں گا نہیں نہیں ہمیں ضرورت ہوں اپنے جوان بچوں کو ہم بن کے بات کرو گے تو بات نہیں سنیں گے وہ ہاں آدمی بچوں سے بات کرتا ہے تو ذرا لہجہ کے کرتا ہے تو بچہ بچہ ماشاء اللہ شریف ہوتا ہے تو بیچ کے آنکھیں کر کے سنتا رہتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ سنتا ہے پھر تیسری مدد کی ماں کو کہتا ہے کہ اما ابا کو سمجھا دینا ہمیشہ غصہ کرتے ہیں اس طرح کر رہے ہیں اچھا بال ماں بیچاری کہتی ہے کہ بچوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ تو وہ کیا کرتا ہے پوری دیر بچوں کی ہو گئی سنتا نہیں باپ پھر باپ وہی اپنے پرانے تر تو غصے سے بات کرتا ہے بچہ بھی یہ دیکھنا شروع کرتا ہے پھر بھی سمجھتا نہیں بات وہ نیچی نگاہ سے پہلے سنتا تھا میرے کر کے سن رہا ہے اس کا مزاج بگڑ رہا ہے پھر اپنی اپنی بات سے باز نہیں آتا تو پھر بچہ کا ابا سنبھل کے بولی ہے سامنے بولنا شروع کر دیا اس نے اب یہ کہتا تھا فرمان سامنے بولتے تو سامنے بولنا تو نہیں سکھایا تجھے بات کرنا نہیں آتا اس لیے کہتے بار بار چائے میں لگاؤ تبلیغ میں بار بار چائے میں لگانے کی کیا وجہ ہے کام کرنے کا ڈنگ سدی کا سیکھنا ہے ہمارے بچوں فرماتے تھے نا کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ٹھیک ہے غصہ کرو مارو کوئی حد کی بات نہیں ہے لیکن جب بچہ جوان ہوا تو اس کو اپنا دوست سمجھو اور اس طرح بات کرو اس سے www.attableek.com The Reviver of Iman اب پھر دنیا بھر میں میں بھی بتائیڈا ہی باتیں کرتا ہوں لیکن گھر میں کنٹرول مجھے بھی نہیں رہتا اس میں ہاں پھر فرمایا کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو اسے گھر کا ایک ممبر سمجھو ہاں اور اسے بات کرو جی دکان میں تمہارا پارٹنر ہوتا ہے تو دکان کے تو سب ممبر ہیں تو کوئی بات کرنی ہو جائے تو چاہے کچھ کچھ بھی ہو لیکن کیا کس کیسے سمجھداری سے بات کرتے ہو ایسے بچے کو بھی ممبر سمجھ کے کہ ہمارے گھر کا ایک ممبر ہے اس طریقے سے بات کرو اس سے اس سے مشورہ کرو کام کے مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو مشورے کے عنوان پر اس کو قریب کرو یہ سب سیکھنا پڑتا ہے باتیں سے باتوں سے نہیں آتی باتیں بار بار ہمارے بڑے فرماتے ہیں بار بار چار مہینے لگاؤ سیکھنے کی نیت سے ہر آدمی اپنے آپ کو نیا سمجھے اور کام کو سیکھنے کی نیت سے نکلے آدمی جس نیت سے کام کرے گا نا اللہ اس, اس کی نیت تو اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو میرے بھائیوں ایک محنت ہے جس محنت کو سمجھنا سیکھنا محتاج بن کر کرنا اگر ہمارے مقامی محنت میں ہمارے ڈھائی گھنٹوں کی محنت زندہ ہو جائے آٹھ گھنٹوں کی آٹھ گھنٹے کی محنت زندہ ہو جائے اور گھر گھر ایک ایک فرد امت کو محنت کا میدان بنا کر ہم محنت کرنے والے بن جائیں تو ان شاء اللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے میرے بھائیوں اللہ دنوں کو پلٹے گا دلوں کو پلٹنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے ایک بھائی کے پاس ہم گئے اور اس نے ہماری بات سنی لیکن نہیں آیا تو اس کی بات ہم جائیں گے نہیں آیا تو پھر اللہ سے کہیں گے اللہ کے نبی علیہ سلا تو السلام اب وہ پر عمر فاروق پر محنت کرتے گئے کرتے گئے ہاں سالہ سال تک کرتے رہے پھر ایک بات اللہ کے میں دعا مانگے اللہ ان دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے تو اسلام کو قوت پہنچا دے دعا مانگی بات ہے تو نام لے کر نے یا حضور کی دعا آسمان پہ گئی ہے اور وہاں عمر حضور فاروق حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں دعا گئی حضور ان جو قتل کرنے کی اسکیم بنا رہے ان کی حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کے ذریعے کو حکومت پہنچا دے ان دو میں سے کسی کو ابو جہر کا نام بھی عمر عمر تھا <coughs> لیکن جب اللہ کے دعا اللہ کے نبی نے دعا مانگی ان کے لیے اور وہاں تمہارے کبارے میں قبول ہوئی تو یہی عمر حضور کو خطر کرنے نکلے ہیں اور راستے میں اللہ نے وہ حالات پیدا کیے کہ وہ اپنی بہن کے گھر اپنی بہن کو مارنے کے لیے کوئی مسلمان ہو گئی ہے گھر گئے ہیں اپنی بہن کے گھر میں اور باپ اپنی بہنوں کو مارا بھی اپنی بہن کو بھی تماشا مارا اور سب کچھ ہوا لیکن اس کے بعد جو صحیح تھا جس جس قرآن پاک کی تعریف ان کی بہن گھر میں قرآن شریف سیکھ رہی تھی ایک صحابی کے پاس ہاں یہ تھا خوش زمانے میں ان حالات میں بھی تو تو باہر رہ گیا تھا کہا یہ کیا ہے کہ یہ قرآن پاک ہے لا کے نہیں ناپاک کو نہیں ناپاکی کے ساتھ نہیں پکڑ اسے پکڑا جاتا غسل کر غسل کروا کے پھر دیا صحیح بات اور اس میں پاس پڑھتے پڑھتے وہ جو صاحب صاحب زبان تھے بس یہ جو پڑھا اور پڑھنے کے ساتھ دل کی حالت بدلی اور وہیں سے حضور خدمت گئے ہونے کے لیے اللہ نے پلٹ دیا تو دعاؤں بھی دعا بھی مانگنی چاہیے اور دعا مانگ کر پھر جانا چاہیے یہاں تک کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے خاندان والوں کو اور مسلمانوں کو خدا صحیح زندگی کی توفیق دے دے محنت کرنے کو کہہ رہے ہیں چکر مارنے کو نہیں کہہ رہے گھروں پر جا کر محنت کرنا اور اتنی محنت کرنا کہ وہ بھائی ہمارے ساتھ اپنے ہماری میں تشریف ہو جائے ہاں سو فیصد نماز زندہ ہونی چاہیے میں نے آپ سے کہا نا ستر فیصد اکبر کپائے کے مرتکب ہیں پھر خدا کی رحمتیں کیسے آئیں اور نماز کے چھوڑنے کو مسلمان کے دل سے گنا ہونا بھی نکل گیا ہے دو نمبر ہے پہلا ایمان ہے ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے بتاوت دعوت ہے روزانہ وقت نکال کر گھر گھر پر جانا ایک ایک مسلمان کا بات کرنا ایمان کی دعوت دینا اللہ کی بڑائی کو بولنا اتنا بولنا اتنا بولنا کہ خدا کی بڑائی ہمارے لیے گزر جائے اور یہ دو نمبر اگر بن گئے کلمہ اور نماز تو زندگی بن جائے گی نماز صحیح ہو جائے اور نماز صحیح پڑھنا نصیب ہو جائے تو نماز جہاں صحیح ہوگی زندگی صحیح ہو جائے گی ان سلا قطن نارج بادشاہ بل کر بے شک نماز بری بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے لوگ کہتے گنا چھوٹتے نہیں ہیں چھوٹ جائیں گے نماز صحیح کرو نماز صحیح نہیں ہے نماز محنت کے لیے چار مہینے میں نکل کر یا سات مہینے نکل کر نماز پر محنت کرنے کی میری نماز صحیح ہو جائے ہمارا حال یہ ہے پانچ مرتبہ دس مرتبہ چار مہینے لگے ابھی الحمد صحیح نہیں ہوئی ہے نماز کو صحیح کرنا ہے نماز کے ظاہر کو اور نماز کے باطن کو صحیح کرنا اللہ کے نبی نے اپنی امت پہ اس بات کو اس بات فرمائی ہے سلو کمارا مسلی جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو ہاں عبداللہ زبیر نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی صحابہ کہتے ہیں عبد اللہ زبیر جب نماز پر کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے رہتے جیسے کوئی ستون ہو یعنی بالکل دیکھتے نہیں تھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہمارا کیا ہے ہماری تو ساٹھ ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ستر سال کی اور ایک مرتبہ بھی مورچہ کے پاس نہیں کیا نماز میں ذکر دوں صحیح ہو نو تو صحیح کرا دوں عبداللہ کے زبیر نے نماز حضور سے سیکھی اور حضور سیکھنے کے بعد جب حضور کا انتقال ہوا اور دیر کھڑی خلیفہ بنے تو حضرت صدیق کے پاس آئے کہ میری نماز دیکھ لیجیے میری نماز میں کچھ کمی ہو تو درست کر دیجیے لو نماز صحیح کرنا نماز کا ظاہر سنت کے مطابق کیسے کھڑا ہونا کیسے رکو کرنا کیسے سجدہ کرنا ہاں ہاتھ کہاں رکھنا اور کیسے رکھنا اور نکاح کہاں رکھنا کھڑے ہو تو نکاح کہاں رکھنا روکو میں جائیں تو نکاح کہاں رکھنا ایک ایک چیز پوچھ کر سیکھنا اپنی نماز کو کہ ظاہر کو صحیح کرنا باقی باقی تو بے دوست تو فرض ہے نماز میں باقی باقی فرض ہے ہمارا بدن پاک ہو ہمارے کپڑے پاک ہوں کپڑے دھلاتے ہو تو کپڑے کے ساتھ دھلتے ہو پاس بھی بہو کے آتے نہیں آتے یہ بھی یہ بھی تو سوچنا پڑے گا ہاں اپنے گھر کی عورتوں کو ہی پوچھنا ہوگا کہ تم کپڑے کیسے دھوتی ہو کپڑے صاف ہونے کے ساتھ پاس بھی تو ہونی چاہیے اگر کپڑے نہیں تو نماز کیسے ہوگی اپنے اپنی گھر کی عورتوں کو جی، ان کی ضرورت کے مسائل سکھانا ہمارے ہے ہم علماء سے سیکھیں گے ان کو سکھائیں گے وہ تھوڑے اور کے پاس جائے گی ہمارا ہماری ذمہ داری ہے گھر کی تعلیم اس لیے تو ہے کہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے ان کی زندگی میں دین کے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اب وہ تمہیں پوچھے گی اپنی دین کے مسئلے تو اس دین کے مسئلے ہمیں یاد نہیں تو ہم مولما سے پوچھ کے بتائیں گے ان کو بہت سی جگہ میں دوستوں عورتوں کی تعلیم کے ذریعے جب عورتوں میں شوق پیدا ہوا تو باقاعدہ عورتوں نے مشورے بھی پوچھے کہ ہم ہم دین ہم اپنے دین کیسے سیکھے کبھی اپنی گھر والی کا قرآن شریف سنا کہ کیسا پڑھتی ہو اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا تو واجب ہے اور قرآن پاک کو غلط پڑھنا تو گناہ ہے اب ہم آپ نے دیکھیں الحمد تو الحمد ہی ہے الحمد نہیں ہوئی اب تک الحمد للہ عیا کا ناپو بو جو ایا کا نشتا ہے ٹھیک ہے ایک جن المشت خواب نہیں ہے نمازی غلط اب اس غلط نماز کے سے زندگی نہیں بدلتی تو کہ نمازی لفظ ایسے ہوتے ہیں تو ہم تو دوسروں کی نماز میں آنے کی رکاڑ بن رہے ہیں نماز آتی جھوٹا ہو سکتا ہے نماز آتی کسی کو ستاتا ہے نمازی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے نہیں ہو سکتا نمازی آدمی بیکار باتیں کرے گا نمازی بیکار مدد نہیں کرتا بیکار جگہ پہ کھڑا رہے گا وہ بازار میں اپنی نماز کو صحیح کرنا اپنے کرمے کو ٹھیک کرنا ایمان بنانا یہ چھ نمبر زندگی میں لانے کے لیے ہے تیسرا نمبر علم ذکر ہے علم کا نمبر تو میرے دوستوں جہاں فضائل کا علم ہے وہ مسائل کا علم ہے جو آدمی جو کام کرتا ہے اگر وہ کام کرنا فرض ہے تو اس کو سیکھنا بھی فرض ہے اس کا علم سیکھنا ہوگا ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ اپنا علم حاصل کرے تمہارا علم تم نے حاصل کیا چاہے کتنا ہی بڑی عمر کا ہو جائے نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے بچوں کو پالنا فرض ہے تو بچوں کو کما کما کے پالنے کا طریقہ بھی سیکھنا فرض ہے حلال حرام دکاندار آدمی دکانداری کرے گا لیکن دکانداری کا علم تو سیکھنا پڑے گا اسے ملازم آدمی ملازمت کرے گا لیکن ملازمت کی لائن کا علم سیکھنا ضروری ہوگا اسے اپنی مسجدوں میں میرے دوست ہمیں اپنا وقت نکال کر اپنے علماء سے اپنی بات کو سیکھنا ہوگا اپنے گھروں میں علم کو لانا ہوگا چھ نمبر زندگی میں لانے ہیں علم و ذکر ہے ذکر کی پابندی اللہ کا دھیان زندگی میں آئے گا ذکر سے یعنی جماعت میں نکلے تو تین تصویر پڑھتے رہے اور گھر آ کے تین تصویر گئی فرصت نہیں ملتی وقت نکالنا ہوگا روزانہ دھیان سے تین تصویر پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا مصنون دعاؤں کا پڑھنا سنت والی زندگی گزارنا چار مہینے بار بار لگا کر اتنا لگانا کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں درست ہو جائیں اخلاق ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا میرے بھائیوں یہ مسئلہ بہت نازک ہے اللہ کے حقوق کے بارے میں تو اللہ قیامت کے دن اپنی معافی کا دروازہ کھول دے گا کہ میرے حقوق تو میں معاف کر دیتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ معاف نہیں کرے گا بندوں کے حقوق کے بارے میں تو اسے حساب دینا ہوگا اس کی نیکیوں سے جو جن کا اس پر حق ہے اس کی نیکیوں سے اس کا حق ادا کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے اس کی نام عمل میں ایک نیکی نہیں رہے گی اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے جو دنیا میں نیک نیک امال کر کے اتنا آیا ہوگا کہ اس کی نیکیوں سے تو پہاڑ دب جائیں اس کی نیک کیا لے کر آئے گا لیکن کسی کو ستایا کسی کا حق باقی رہ گیا حق والے اپنے حق مانگنے کے لیے آئیں گے حق والوں کا حق اللہ اس کی نیکیوں سے ادا کرے گا یہاں تک اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور والوں کے حق باقی رہ جائیں گے اس کے گناہ اس کے نام عوام میں شامل کرے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا آج ہم اس کے بارے میں بالکل سمجھ سوچتے یا نہیں کہ میرے اس کہنے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے میرے کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے معاملہ اپنے لین دین معاشرت کے بارے میں دوستوں ہم کبھی نہیں سوچتے ہمیں کیا ہونا چاہیے فکر پیدا ہو جانی چاہیے جیسے ڈاکٹر نے کہا کینسر تو ہو گیا ہے تو کیسی فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کو کینسر تو یہ کینسر میں اگر سبر کر کے مرے گا تو جنت میں جائے گا اگر یہ بے دینی کی زندگی اور خدا کے مخلوق کے حقوق پائمال کر کے مرے گا تو جان میں جائے گا اس کو سیکھنا سمجھنا علم کا نمبر اس لیے ہے کہ کس کا کیا حق ہے کس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا پڑوسوں کے ساتھ کیسے رہنا ہاں اللہ کے نبی تو قسم کھا کے فرمایا ہے خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ فرمایا صاحب نے کون حضور کا کی تکلیف ہو سے اس کا پڑوسی محبوس نہ ہو آپ سوچیے حقوق جو حل اکرم مسلم کا ہے کہ ہم خدا کی مخلوق کے کیا حضور نہ تو جانور کے بتائے ہیں جانور گیس بتائے کہ تم اگر گھر میں تک جانور پالو تو اس کے وقت پر اس کا دودھ نکال لو وقت پر دودھ نہیں نکالو گے اس کے تھروں میں دودھ رہے گا اس کو تکلیف ہوگی ہاں اس کو کھانا کھانا کھلاؤ پانی پلاؤ جانور رکھا ہے تم نے پالا ہے اسے تو جس نبی نے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں اس نبی نے انسانوں کے حقوق کتنے بتائے ہوں گے ایک ایک حق ہے وہ آخرات کرنا ایمان کے خلاف ہے ہمارا تو یہ ہے کہ میرے دوست لوگوں سے اگر کوئی چیز بدلاتے بھی ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ پندرہ دن کے بعد دے دوں گا پھر نہیں دیتے وہ بیچارا کہتا ہے کہ بھائی مجھے تم کھا جائیں گے کیا تمہارے پیسے سیدھا جواب ہی دے دے گا وہ ہماری زندگی ایسی ہے میرے بھائی جو اپنی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہ اپنے کو بنانے کی محنت ہے دعوت کی میں نبی والی محنت اس لیے ہے تاکہ نبی والی زندگی ہم میں آئے اور نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے محنت ہے میرے بھائی اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اپنے بڑوں سے سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق کرنا اپنی چاہت کے مطابق نہیں کرنا آج تو ہماری تفریح اپنی مرضی پر ہے مرضی میں آئے تو کشمیر گئے مرضی میں آئے تو رہ گئے مرضی میں آئے تو تین دن گئے نہیں تو بھائی آئندہ چلے جائیں گے یہ نہیں میرے دوستوں اپنے آپ کو ایک ترتیب پر لانا اور ترتیب پر جمانا اور اس ترتیب پر آنے اور جمنے کے لیے دنیا کا جو بھی تقاضوں کو قربان کرنا تو پھر ہماری زندگی بنے گی میرے بھائیوں بار بار چار مہینے لگانا بار بار اپنی ضرورت سمجھ کر اور اپنے مقام کی ایک ایک مقامی محنت کو اپنی زندگی کا میرے دوست مقصد بنا کے کرنا اس طریقے سے میرے بھائیوں جب ہم روزانہ مقام پر رہ کر اپنے گھر رہ کر ہم گھر گھر جا کر اللہ کے دین کی دعوت کر دیں گے اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو پانی پہنچے گا اور ہمارے محلے میں انشاءاللہ دینی زندگی زندہ ہوگی ہر مسلمان کا وقت دین پر لگنا چاہیے ہاں یہ کوئی کوئی میرے دوستوں خوش ہونے کی بات نہیں ہے ہماری مسجد سے آٹھ جماعتیں نکلتی تین دن کی تین دن کی آٹھ جماعتیں نکلتے تین مسجد تمہاری مسجد کے اثرات میں مسلمانوں کے گھر کتنے ہیں اور ان گھروں میں بالغ مرد کتنے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا یہ تو دو فیصد بھی نہیں ہے یہ تو تین فیصد بھی نہیں جا رہے جماعت میں باقی ستانوے فیصد تو ان کا وقت ہی باقی رہ جاتا ہے جب ان کا وقت ہی نہیں لگے گا دن کیسے آئے گا یہ پیسہ ہوا کہ سو آدمی بیمار ہیں پانچ آدمی دوا بھی الحمد للہ نے پانچ آدمی دوا رہے ہیں ایک ایک جماعت میں جا رہا ہے چار باقی رہ جی ہمارے پکڑ ہے گھر میں جاتے جماعت میں یہ دنیا میں دوستو سو فیصد مسلمان میں ایمان اور ایمانی زندگی آئے اور سو فیصد مسلمان اپنے نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے جان مال کھپائے یہ ہمارا ہمارا مقصود ہے اور اس کو ہمیں ہمیں ہدف بنا کر محنت کرنی چاہیے ہمیں اپنا ایمان صحابہ والا ایمان بنانے کی نیت سے ہم محنت میں لگے رہیں گے اور محنت کرتے رہیں گے اور اگر محنت کرتے کرتے موت آ گئی اور ایمان اس درجے کا نہیں بنا تب بھی اللہ انشاءاللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھائیں گے کیوں ہماری نیت اور ہمارا مقصد اس ایمان کو حاصل کرنے تھا اور اس کے لیے ہمارے بس کی کوشش ہم کر رہے تھے بھائی صاحب ایک بتا مطلب ہم سے کہتے تھے کہ تم اللہ سے یوں کہو کہ اللہ جو تم نے صحابہ کو دیا وہ ہم کو بھی دے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے یہ مانگو کہ اللہ وہ ایمان دے دے جو تم نے صحابہ کو دیا تھا اللہ وہ دین کی فکر دے دے جو صحابہ کو تم نے دیا تھا وہ دین کی خلا قربانی کا جذبہ ہمیں بھی دے دے مانگو اللہ سے لیکن شیطان ہمیں قناعت کرا دیتا ہے دین کے بارے میں الحمدللہ للہ ہم تو پانچ کی نماز پڑھتے ہیں ہم تو مہینے کے تین دن دیتے ہیں ہم تو سال کا چلہ دیتے ہیں یہ قناط ہے ضرورت کتنی ہے کہ ضرورت تو ہر سال چار مہینے نے کی ہے ہم ہر سال دیں چار مہینے تاکہ ہمارا ایمان بن جائے وہ ایمان جو صحابہ کا تھا ہماری زندگی میں وہ صحیح محنت آ جائے دعوت کے عظیم محنت کو کرنے کا نم خدا میں سکھا دے ہاں ہاتھ اس بنیاد پر قربانی میں آگے بڑھے جتنا قربانی میں آگے بڑھے گا اتنا اس کی زندگی میں ایمان و ایمانی زندگی آئے گی اللہ اس کے فکر کو بچے گا آج تو ہماری فکر دین کی نہیں ہے ہماری فکر تو دنیا ہی کی ہے لیکن اللہ نے دین کی منظر لگایا ہے لگا رہے ہیں دین لگا کے فکر نہیں بدلا صحابہ کا فکر تو دین اور آخر کا تھا وہ تو کاروبار میں جاتے تھے تو وہاں بھی آخر کے فکر کو لے کر جاتے تھے قرآن نے اس کی شہادت دی ہے رجال اللہ تو نہیں تجارت وا سرا وید القلوب والابصار تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے کاروبار میں جب جاتے وہاں بھی آخر کو نہیں بھولتے نماز کو نہیں بھولتے نماز کو اپنے وقت ادا کرتے ہیں اور انہیں ان کی دنیا کی دنیا کا کاروبار اللہ کی تعار سے غافل نہیں ہونے سر تو نہیں والا بھائی اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ دکان پر بیٹھے ہیں تو آزان ہوئی کہ نہیں ہوئی پتا ہی ہوتا جماعت چلی گئی جماعت کی فکر ہی نہیں تھی تجھے دکان میں ہے ہاں صحابہ صحابہ اپنی نے اپنے کاروبار اپنے اپنے بازاروں کو مسجد کے ماحول سے بدلا تھا ہاں یوں آتا ہے کہ مسلمانوں کے بازار ایسے جیسے مسلمانوں کی مسجد سوق المسلمین کا مسلم مسجد کا مسلم المسلمین المسلمین کا کہ مسلمان کے بازار ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کا مسجد جو مسجد والی بات زندگی تھی وہ بازاروں میں لے کے گئے تھے وہاں اللہ کا ذکی تعداد سچائی امانت داری میں دوستو اللہ کے دین کے تقاضے اس کی میرے دوست فکریں سب لے کے گئے تھے اور ہم بازاروں سے آتے ہیں مسجدوں نے مسجدوں میں ہم نے اپنی مسجدوں کو بازار بنا دیا ہے وہ بھی بازار کی دنیا کی باتیں وہ ابھی لڑائی جھگڑے اس میں بھائی ہو اس طرح محنت کرنے کے ہمارے بازار ہمارے ہماری مسجدوں کی طرح امانت داری سچائی اللہ کے دین کی فکریں ایک دوسرے کے میں دوست مددگار بننا ہاں یہ ہمارے اندر آئے یہاں تک ہمارے بازار میں آنے والا میرے دوستوں گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی آئے تو وہ یہاں آنے کے بعد مجبور ہو جائے سوچی سوچ برقی زندگی اور ہے ہاں اس کی میرے بھائیوں محنت کی ضرورت ہے بار بار چار مہینے لگانا یہ ہم نے سنا حضرت معیشت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ بھائی اب تو یہ چاہتا ہے دل کہ اب چار مہینے مانگو امت سے کہ یہ ہر سال چار مہینے لگا اللہ کے راستے میں ہاں۔ زندگی نمونہ بنے ہماری زندگی نمونہ ہو ہمارے گھر نمونہ ہو ہمارے بچے نمونہ ہو ہمارے بچوں کی زندگیوں میں سنت والا لباس ہو ہمارے بچوں کی زندگی میں سنت والی زندگی ہو ہاں ہمارے بچوں کی زندگی میں ادب ہو کوئی آدمی ہمارے گھر میں آئے تو کوئی دوست ہمارے گھر سے زندگی لے کے جائے کہ ہمارے ابھی ایسے ہونی چاہیے ہماری زندگی میں وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں ایک دوسرے کی قیمت کا راستہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ہماری ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے پاکیزہ یہی بن تبھی بنے گا میرے دوست کہ ہم وہ پاک زندگی اختیار کریں گے تو پاکیزہ معاشرہ بنے گا معاشرہ تو افراد سے بنتا ہے افراد کی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں ہوتی ہے اس لیے ایک محنت ہے عمومی مقامی محنت کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنا ہم خروج کو اہمیت دیتے ہیں اور جتنا خروج کو اہمیت دیتے ہیں اتنی ہم اہمیت مقامی محنت کو دیں اور اپنی مقامی محنت میں کے ساتھ اور اپنی اصلاح کی نیت سے محنت کریں اور اپنی دعاؤں کے ذریعہ سے مانگیں محنت کے بعد مانگیں گے اللہ دے گا ہاں روزہ رکھا دعا مانگو قبول ہوتی ہے روزہ رکھا ہے نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نماز پڑھی ہے دین کی محنت اور نبی والی محنت میں جب آپ کی تھک کر پھر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے ہل بھائی جیسا کا بڑا سنا فرماتے تھے کہ دن میں تھکا دینے والی محنت کرو اور رات کو اللہ کے سامنے اس طرح مانگو جیسے ایک کلاش آدمی مانگتا ہے کہ ایک کلاش آدمی جس کے پاس کھانا نہ ہو اور اس کے بچے بھوکے ہوں اور وہ بچے بھوک کے بارے پریشانی پریشانی میں ہوں اور اسے پتا چلے کہ اس کے پڑوس والے کے پاس کھانا ہے تو وہ کیسا حاضری کرتا کہ بھائی تھوڑا کھانا دے دے میرے بچے بھوکے مر جائیں گے دے دے تھوڑا ہاں جیسے عزیز سے اس سے مانگتا ہے اللہ سے اتنی آجیز سے ہدایت مانگے کہ اللہ تو ہدایت دے دے ہمیں دے دے امت کو دے دے روئے خدا کے سامنے رات کو خدا کے سامنے رونا دعائیں مانگنا لمبی دعائیں مانگنا اللہ سے آجزی کرنا یہاں تک کہ اللہ کو رحم آ جائے تو فرماتے تھے رات کو کلاش کی طرح اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگ تو اللہ کو تجھ پر رحم آئے گا اور اللہ تیری گود میں ہدایت دے گا یہ ہماری زندگی میں آئے ہمارا ہماری ہر ہر چیز ہاں ہم چل رہے تھے ایک مطلب عرب صاحب کے ساتھ ہماری ہمارا جانا ہوا تو عرب صاحب نے ایک مرتبہ مجھے کہتے ہیں شیخ اسماعیل فین وائن سے عیون شیخ اسماعیل ہم میں کمزوریاں ہیں اور لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں لہذا ہم اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں ہاں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو دوست رکھیں ہاں ہماری ہر چیز کو میں دوست لوگ دیکھتے ہیں ہاں ہماری شادیوں کو دیکھتے ہیں دیکھو تبلیغ والوں کی شادیاں ہماری گھر کی عورتوں کے لباس کو بھی دیکھتے ہو دیکھو ان کی لباس ان کے بچوں کو دیکھو ہاں ہماری زندگیاں نمونہ بنے سنت والی زندگی آپ ہمارے بچوں کی تربیت سنت والے بچوں کی سنت والی زندگی سنت والا لباس ہاں ہمارے ہمارا کاروبار مثالی کاروبار ہو ہماری شادیاں ایسے تو والی شادیاں ہو وہ کہنے میں مجبور ہو جائیں کہ ان کے پاس بھی مال پیسے تو ہے لیکن دیکھو ان کی شادیاں کیسے سادہ سادہ شادیاں ہیں ان کے ولی میں ہماری ولیموں کو بھی دیکھتے ہیں لوگ کہ ولیموں میں لاکھوں روئے خرچ کرتے ہیں یہ ولیمہ سادہ ہماری زندگی ساتھی والی ہو ہم دن ب دن صحابہ کی طرف جائیں دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ چلیں وہ لوگ یوں ہم بھی کریں گے ایسا نہیں ہے صحابہ جتنا ہم جائیں غریب صحابہ کی طرف جائیں ہمارے بڑے ہم کو یہ کہتے تھے کہ سواری بھی ایسی سواری پر جاؤ کہ جو چلتی ہو ہمارے ٹرین چلتی ہے ایکسپریس ٹرین اور ایک لوکل پیسنجر ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ پیسنجر میں بیٹھو آہستہ آہستہ چلنے والی سواری کو کوئی وہ صحابہ صحافہ کے ساتھ قریب ہونا وہ کیا کہتے تھے کہ وہ جو ہر اسٹیشن پر رکتی ٹرین اس میں سے کچھ اتریں گے کچھ چڑھیں گے تو دعوت دینا آسان ہو جائے گی جلدی پہنچنا نہیں جلدی دیر سے پہنچیں گے لیکن کام ہوگا اور تم میں صبر آئے گی شبر کا مادہ میں پیدا ہوگا ہاں، ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے تو گھنٹے پہنچ گئے ضرورت کے لیے جانا پڑتا ہے مطلب جہاں پیدل چلنے کا نام ہے پیدل چلنے ہاں، جہاں پر میٹرو آدمی کو بس وغیرہ کے ذریعے نفع ہو تو بس میں جائے تھوڑی تکلیف اٹھائے آئے گا لیکن اندر سب تحمل پیدا ہوگا ہم جتنا ہماری محنت ہاں۔ صحابہ کی محنت سے مشابت ہوتی ہوگی اتنا فائدہ روحانیت اور نورانیت سے زیادہ ملے گی ہمارے ہمارے جماعتوں میں نکل کے کھانا کھانا سادہ سادہ کھانے ہمارے میں دوستوں تمہیں دوستوں جتنا آدمی اپنے آپ کو سادگی کی طرف لے کر چلے گا اور اپنی زندگی کو سادہ بنائے گا اتنا انشاءاللہ زندگی زندگی نورانی اور روحانی بنے گی اس لیے میرے بھائیوں ہم بار بار چار میں لگائیں اور بار بار اپنی زندگی بنائیں اپنی نمازوں کو صحیح کریں کلمہ اور نماز یہ دونوں صحیح ہو جائے اور چوبیس گھنٹے کی زندگی سنت پر آئے اس کے لیے ہم علم علم حاصل کرنے والے بنے اور اپنے آپ میں میرے دوستوں اخلاق لانے کے لیے صبر صبر کرنے والے بنے ہاں صبر یہ اخلاق کی چابی ہے اللہ کے لیے کرنا اللہ کے لیے کرنا ہر حال میں اللہ کے لیے کرنا میرے بھائیوں یہ کہ میرے دوستوں بار بار جب ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے قربانی دیں گے اور قربانی میں ہر ہر لائن سے صبر کرنے والے بنیں گے اور ہر آدمی کے ساتھ میرے دوستوں ہم اخلاق سے رہنے والے بنیں گے تو میرے دوست ہماری جان اور مال کی قربانی پر اللہ ہمیں اخلاق بھی دے دے گا اخلاص کیا آئے گا اخلاص تو بعد میں آتا ہے ہاں رشتے کی تو پہلے آدمی ایمان پر محنت کرے گا ایمان بنے گا ہاں۔ اب عبادت ہاں۔ عبادت بنے گی عبادت بنے گی پھر میں دوستوں ہمارے معاملات کو معاشرت کا بھی ہمیں ہماری زندگی میں آئے گا اور جب اللہ کے لیے کرنے والے بنیں گے اپنی جان اور مال دے کر قربائی دیں گے ان شاء اللہ خدا دے دے گا لیکن محنت بڑا پابندی سے ہونی چاہیے ہمارا خروج وقت پر ہونا چاہیے کہتے تھے خروج بھی چاند کی چاند کی چاند کی ترتیب پر ہمارے خروج کا وقت نہیں ہونا چاہیے چاند تاکہ ہر سیزن میں ہمارا خروج ہو ہر سیزن میں ہمارے نکلنے نکلنا کرنے کا وقت آئے تو ہر سیزن کے اعتبار سے ہر ہر حال میں اللہ کے دین پر چلنے کی ہمیں اور ہمارا ایمان بنے گا میرے بھائی لہذا ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں چار چار مہینے ہر سال پابندی سے دینا ایک آدھی سال رہے گا سال رہے گا بارہ سال تک میں چھٹی یہ تو نہیں ہے یہ مہم تو پہنچتے ہیں سمجھ کے طے کرنی چاہیے مطلب تو یہ ایمان بنے ہماری زبان کو جان پڑے جیسے میں نماز پڑھ رہا ایسی نماز پڑھو آپ کو بھی ایسی نماز ادا کی پڑے ہمارا چھڑک والا تلے ہاں రాట్లేదు రకలి చాలను చాలు రావడం చాలంలో రావడం ఇస్తారు సార్ డబ్బులు ఎంత نو مو ایم آوڈ ہے لوگ با خبر اول کے بس سوال ہے eh hata kwa sababu anauliza Thank you.